ہاں؟ ہاں۔ اس وقت کا عقیدہ ہے تو پھر اپنے کہتے ہیں مسلمان عقیدہ جو ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ہم خدا کے لفظ نہیں ہے یہ محمد قسم کے لفظ اور قرآن قرآن کے لفظ جو ہے یہ بھی محمد کے اور قرآن کی بھی جو ہے وہ خدا نے بتائی تھی محمد قسم کے دل پر ڈالی تھی تو اب وہ جو قرآن کے آسان ہیں یہ بھی تمام نبی پاک ختم کے ہوئے ہیں اور آپ نے صرف اپنے زمانے کے لیے بنائے اور آئندہ زمانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لفظوں پر جو ہے آسان پر چلیں آسان پر چلنا جو ہے یہ تو نہیں ہوگا بلکہ یہ ہے کہ جو ہر زمانے کا جاننے والا رسپیکٹ پاور اس عربت کی طرح ہوگا وہ اس کے قوانین کو بنائے قرآن کا منتر حدیث کا منتر خدا کا حقیقی معنی میں منتر یہ ہمارا کافی مل کو کیا یہ ہماری جب نتی نہیں ہے تب نتی نہیں ہے تو کیا میں یہ تھا کہ قرآن کو اگر سمجھنا چاہے گے سب سے پہلے صحابہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایمان سن سننا طالب پہلے ایمان سے سیکھا پھر قرآن کو سیکھا ایمان کے دروازے میں داخل نہیں ہوئے تو قرآن کھلے کہتے غلام حبیب نے ایک تندوق خریدا اور اپنی دلہن کے لیے مجھے دس لوگوں کے بعد بنا کے اس کے اندر رکھ لیے ان پر تالا لگا دیا ہاں؟ اب اسے کہتا ہے کہ بھائی کہ میں نے اس میں یہ رکھا ہے یہ یہ ہے تاریخ کرتا ہے پتہ جیت میں کیا ہے یا نہیں ہاں؟ اب جب تک تمہیں کہ میں نہیں ہے تالے کو کھولے نہیں تو بچنا نہ کھولے تو مجھے کیا پتا ہے کہ اندر پورے سے کھولیں گے اپنی دلہن کے لیے کپڑے دکھائے مجھے تالا کھلے گا تو سب حقیقت پتا چلے گی اسی طور پر دوستوں دین کی حقیقت میں بات اصل جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کے ملس پر نہیں آتی اور ایمان کی حقیقت ملسپر ہوتی ہے ایک محنت حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا دیکھو ہر ایک ہے انسان ہے ایمان اور ایک ہے حقیقت ایمان الفاظ ایمان سے حقیقت ایمان تک پہنچنے کے لیے ایک محنت کرنی پڑے اور وہ محنت کیا ہے وہ محنت اس کے دو رخ اس محنت کے دو رخ ہیں ایک تمہاری بات پر ہوگی اور ایک خارج پر ہوگی خارج کی محنت کا کن پر اثر پڑے گا یہ تمہاری محنت کا خارج پر اثر پڑے گا کیا سمجھ تم پر کیا محنت ہوگی سب سے پہلے تم اپنے دل کو درست کرو گے اور دل کو درست کیا ہے سب سے پہلے غیر اللہ کے یقین کو دل سے نکالو گے غیر کی محبت سے نکالو گے غیر کے خوف سے نکالو گے غیر کے ہونے کے یقین کو نکالو گے اور اتنا سمجھو گے کہ جو ہوتا ہے صرف خدا سے ہوتا ہے خدائی دیتے ہیں خدائی لیتے ہیں ہر ایک کو سب سر کر اپنی ہر حاجت کو خدا کی بات میں سمجھتے ہوئے خدا کی بات کو محنت کرنے والے بنیں گے تو یقین کا دروازہ کھلے گا اور سب سے پہلے یقین کی محنت اور اس یقین سے محنت جو ہے اس میں جان آئے گی تمہارے دن کے آواز سے نماز تمہاری جب بنے گی تمہارا نماز تمہاری تمہارے یقین میں بڑھوتری کو پیدا کرے گی تمہارے کانوں کے آغاز تمہاری گاہ کے آواز تمہارے ہاتھوں کے آواز تمہارے جس سب سے لے کر پانچ سب سے نکلنے والے بھی آواز ہیں یہ سب سے سب آواز تمہارے یقین کو بنانے والے ہوں گے یا بگاڑنے والے ہوں گے جب تمہاری محنت اس وقت پر آئے گی کہ تمہارا سب سے لے کر پاؤں تک جب یہ ساتھ دیا ہر تک طریقہ یا اجازیا کے مطابق ہوگا تو تمہارا یقین بستا چلا جائے گا دیکھو دیا کبھی دیکھا ہمارے یہاں یہ تھا اس کا اصل نام ہے دیوا دیوا کہتے ہیں نا کہتے ہیں دیوا کہتے ہاں، جو ہے نا سراج کا ہم دیوا چاہتے ہیں تو پڑھائی تو کوئی بھی نہیں سراج ابھی میں سراج چاہتے ہیں کہ میں ڈیوا چاہتے ہیں یہ دیوا اس تک بنتا ہے جو سراج اس تک لو رہتا ہے جب دیکھو گے اس میں تیل نہ ہو تو اس کی روٹی کم ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی ہو جاتی ہے اسی طور سے دیکھو اگر تمہارے آمار تالمان نہ ہوں اور درست عمل نہیں کرو گے نگاہ کو ناجائز استعمال کرو گے زبان کو ناجائز استعمال کرو گے قدم کو ناجائز استعمال کرو گے تو وہ ایمانی نیل کم ہوتا چلا جائے گا انسان کو سختی انسان کے ایمان کے چراغ کے لیے بحثیت تیل کے ہیں جتنا تیل ڈالے گے یہ روشن ہوتا چلا جائے گا اور اس روشن کو لے کر جب باہر نکلے گے سراج آجم اب یہ ایک محنت تمہاری اپنی ہو گئی اور اس محنت کو پختہ کرنے کے لیے اپنے کو بنانے کے لیے یا تو سورج غریب کبھی بھی نہیں جائے سورج کو کبھی دیکھا تھا بھائی بتاؤ بھائی تیل کبھی کہیں ہر چیز کا ہر چاند تک اور زندگی کا نام تھا جگہ پہ تو پانی بھی رہے گا تو بدلا ہو جائے بدلا ہو جاتا ہے نہیں ہو جائے اور کسی پائی نے کہا ہے کہ اب تم وہاں بنے گی جب سونے کی ہیٹ ہوتی ہے کہتے ہیں سونے کی ہیٹ جب تک یہ ماں کام میں ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے نتی ہوتی ہے نتی کے نیچے کسی کو کیا قیمت ہے جب اس نے اپنے مکان کو چھوڑا ہاں، تو کسی کے کسی کے بلن کے ماتھے کا ٹیکا بن گئی ہاں؟ ہاں؟ ٹیکا بن گئی ہاں؟ کسی کے ہاتھ کے کنگن بن گئے کسی کے میں بن گئی کسی کی گیڑ میں چلا گیا تو کھانا جو اپنی جگہ سے رک لینا تو کیا وہاں سے چیز بنا اگر نہیں پڑا رہتا تو کہنے کو کون پوچھتا اسی طور سے اگر تم سونا بھی بن جائے نا بڑے لوگ پہلے بن جائے اور ایک کونے میں بیٹھے رہو کہ بھائی تم سے تجمین ہوں گے تو اس کون سے دائرہ ہم تم کہیں گے کہ باہر میں باعث تابے جمع لوگ کروں تم لوگ درست پیسوں کے دائرہ بہانا چاہتے ہیں دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے فراغ کی راہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے کہ ہم بڑے مستقبل ہیں تقوی تو تمہارا تب دیکھے تو تقوی کے فراغ کو لے کے اس جہانت کے دور میں اس میں نکلو اور پھر وہ یعنی ان دوستوں کے اندر ان ہلتوں کے اندر تمہارے ایمان کا دیا روشن رہے اور روشن دیے سے کے دیوں کو روشن کرتے رہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہے ہاں تم ایمان والے ہو یہ کیا کہ کونے میں بیٹھتے تو ہم بھی بڑے بڑے بچے چل ملا کر نہیں جاتا چلا نہیں جاتا سورج کی سورج کی قسط پر آئے جیسے دو چلتا رہتا ہے اور چلنے کے ساتھ ساتھ کالا سورج کبھی دیکھا ابھی کالا دیکھا سورج کی دو بڑی سکتے ہیں ایک روٹی ایک ٹماٹر گرمائی تو تمہارے دل گرم ہے میرے ایمان سے اور تمہارے چوشن ہو آمال محمد یا سے یہ دو ہیں تمہارے اندر ایمان میں سپواتی ہوں ان میں ہم لوگ ہیں اور پھر تم گلی گلی کوچا کوچا ملک ملک کون کون علاقہ علاقہ پھرتے رہو تو تمہارے جس ریتی سے جو سنت پباؤ ہو رہے تو یہ اور یہ امریکہ کے بھی یہ تمام دنیا کی جہالتیں جو ہیں یہ ہو جائیں لیکن اس کے لیے نکلنا پڑے گا جتنا نکلے گے کتنے جیتے سے بھی دے اور خود بھی نکلے گے دوستوں کو جو دیکھتا ہے تو خود بھی ملتا کنواں جتنا پانی نکالے تو کنویں زیادہ پانی آتا ہے پانی خود ہو جاتا پانی نکالنا بند کرے تو پانی آنا خود ہو جاتا پتہ نہیں لوگوں کی امت امت تو ہوگی کسی کی امت سے ہوگے یا ہم تو اپنی امت سے پیدا ہوئے ہمیں تو پتا پتہ نہیں آپ پیدا ہوئے بہرحال تو اما جو ہوتی ہیں دودھ چھاتی سے آتا چھاتی سے میں دودھ دیتی ہوں تو اللہ کا دودھ چھاتی سے آتا ہے اور اگر امنا اپنا دودھ جو ہے دینا بند کر دے بچے کو مت فی الحال فی میں ہوتا ہے دیتی میں بھی دیتی ہوں تو امنا کا دودھ کچھ کھوجا جائے گا یا نہیں ہو جائے ہو کچھ ہی تو دودھ دیتے رہے گا تو دودھ آتا رہے گا اور دینا بند ہو جائے کرنے کو تو خود کھو جائے گا اسی طور پر وہ ابری اور وہ جو کہ محنت کی راہ بھی ملتا ہے جو کہ دولت کی راہ پہ ملتا ہے وہ اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک دیتے رہو گے اور جب دینا چھوڑ دو گے تو آنا بند ہو جائے گا میرے آقا آپ یہ دیا حضرت محمد متفا اللہ سمے پا کر مارا اور محمد علما تھالی کے منہ کو بند نہ کرے تو پھر تھالی والا تیرے تو اپنی تھالی کے منہ کو بند کر دے ہاں؟ تھالی ہے نا جتنے کو کچھ چیز ہوتی ہے اگر تم اسے باندھ لو میری طرح سے بخود ہو اور چاہتے کہ بھائی ایک پیسہ میں تو نہیں نکالیں گے میرا پورا ہو گیا جب میں اس کا سنائی دیتا ہوں ایک کنجوس تھا تو کنجوس جو تھا جب اس کے پاس کوئی روپیہ آتا نا روپیہ ہے کچھ بنانے میں تو بیمار ہوتا تو اس سے پہلے چھوڑتا ہے پھر اس سے کوئی ہوتا اور چاہتا اور میرے پیارے پتہ نہیں کتنے کتنے سفر کر کے آیا ہے اور کہاں کہاں پھر کر آیا ہے تو میں تجھے آرام نہیں ملا آج میں تجھے آرٹ جگہ پر ڈالتا ہوں نکلنا نہیں ہوگا اور پوری عمر کی سفر کے بعد تجھے آرام اور چین کا اسی جگہ محل میت جائے گا وہ تو ان کا نہیں جو ہاں تو دیکھو یہ جو بات ڈاکی کر کرنے دینا بند کر دیں ہاں دینا بند تو اسی طرح اگر ہم اپنی تھالیوں کو کسی تنظیم کی تھالی کی طرح بند کر کے جو خدا نے ایمان کی شکی ہمیں دی جو سفر کی شکی اللہ نے ہمیں دی جو نماز کی شکی اللہ نے ہمیں دی جو اسی طور تو قرآن کی شکی اللہ نے دی ان میں کی اللہ نے دی اخلاق کی اللہ نے دی تو ہم نے ایک شام کی طرح اندر رکھتے روٹا جاتے کسی کو نہیں آنے دیں گے خود استعمال کریں گے دوسرے کریں ہاں جی؟ تو کس کام کسی کام کی اس کا فائدہ تمہاری بات تک تو تمہیں پہنچ سکے گا لیکن بہت تک فائدہ پہنچانے کے لیے ضرورت یہ ہے اس چیز کو پھیلاؤ پہنچاؤ دوسروں تک پہنچاؤ تو بہرحال میری پوری بات کا حاصل اتنا ہے دوستوں کہ اپنے اندر ایمان پتوا کو پیدا کرو یقین خدا اندی کو پیدا کرو آمار محمدیہ کو پیدا کرو اور اس کو لے کر یہ تک میں آئے سورج کی طرح تمہارے اندر ایمان کا مل ہو اور تمہارے قسم کے اندر آمان کی گرمائش ہو اور اس گرمائش اور نظامیت کے ساتھ ملک ملک پھرو علاقہ علاقہ پھرو تو دنیا جو ہے یہاں ہدایت آ جائے گی اللہ تعاشن ہدایت نہیں دے گے خدا ہدایت دے گا یا تو سورج اپنی روشنی خود نہیں دیتا خدا سے روشنی کو نکالتا ہے اسی طور پر جب تم محنت کرو گے ملک میں ملک پھرو گے علاقہ پر علاقہ پھرو گے تو خدا پرانب خود دلوں کے اندر ملک ڈال دے گا دیکھو گھر میں جا کر بیٹھو ہاں؟ تو تم سورج کو کہتے ہو کہ بھائی سورج نہیں ہے بڑا گرمی مجھے دے دو تو خود گرمی لگنے لگتی ہے آج تک میں تو خیر بیٹھتے ہیں آپ لوگ تو اگر دوپہر کے بعد بجے ہزار کے بیچ میں بیٹھے تو جوان آدمی ہے کوٹ وغیرہ اتار دیں گے گرمائی خود اندر آتی آتی ہے آئی ہاں؟ طور کا جب تمہارے اندر نین سطحوں کی گرمائی امور ہوگا جن علاقوں سے گزر جائے گے جن ملکوں سے گزر جائے گے یہاں کے لوگوں کے سے اوپر تمہارے نین ستوا کی گرمائی گا وہ ہوں گے گے جب نہ کر خدا کی طرف آئیں گے تو خدا ان ہدایت کے سادان سے منظر کرے گا اب اس کے لیے میں کسی بات یہ ہے کہ ہم ایمان تقوا کے حاصل کرنے کے لیے یہ کے کی دعوت دی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اس طریقے پر آنے کے لیے کم از کم ایک مطلب نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں نکلو اور طریقے کے ساتھ اپنی ان نسبتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو خدا اور رسول والی نسبتیں ہیں ان آمار کو اپنانے کی کوشش کرو جو خدا اور رسول والے آمار ہیں اور اس کو محنت کو صحیح رخ سے کرو تو رفتہ رفتہ نتیجہ یہ ہوگا کترا پترا گر آپ اس اسن پاس بد نارے میرا ہوں تیرے تیری ساتھی آگ جو ہے آسان کے سے علاقے بن جائے گی ان تک چلتا رہا محنت کرتا رہے تو سات مہینے عمر میں ایک مرتبہ کم از کم نکال لو سال میں چالیس دن دے دیا کرو مہینے میں تین دن دے دیا کرو ہفتے میں دو گز کر لیا کرو صبح صبح تعلیم کر لیا کرو یا ہے دن میں تعلیم کا کوئی وقت مقرر کرو اور اسی طور پر اللہ کی یاد کیا کرو صبح شام وقت رکھتا یہ جو سنتیں ہیں یہ کافی ہوں گی تمہارا دل بھی نورانی ہوگا تو تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت قائم کریں گے اللہ ہمیں تو پھینک دے تو اس کے لیے ہمتیں کر کے اپنے اوقات کو دکھائیں چھٹیاں آئیں گی چھٹیاں میں چالیس چالیس دن کے ارادے کریں جو چار مہینے دے سکتے ہیں چار مہینے کے ارادے کریں اور مہینے کے لیے تین دن کا یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے مثال کے طور پر اپنے جیسے کلاس آئے ہیں ان میں کلاس کو اٹینڈ کر لیا کیا اور باقی اوقات جو ہیں اس میں ہم نے یہ بات کرے گئے اور تبدیل کا کام کیا نے گرنے والوں سے دین کی بات کی اسی طور پر جتنی محنت کرو گے یہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے جتنا ویٹ ڈالو گے اتنا کڑوا ہوتا جائے جتنا ویٹ ڈالو گے اتنا منفا ہوگا جتنی محنت کرے گے اتنا دین تمہارے اندر آئے جتنی محنت ہوگی بھی اتنا دین آئے گا ابھی یہ سمجھتا سب اب دیکھا آگے قدر نہ پڑے کا جتنی تیری محنت سے مشقت ہوگی اتنا تیرا اجر ہوگا اور اجر میں جو سب سے پہلی محنت ملتی ہے کیا ہوتا ہے ایمان کا نیو ملتا ہے اور اس ایمان کے نیو کو لینے کے لیے محنت کرو جس طرح بھی کر کے سب بچوں کو کے لکھاؤ میں چار مہینے کے لیے نکلوں میں چالیس دن کے لیے نکلوں میں اتنے ہفتے کے لیے نکلوں تمہارے ہاتھ میں بڑے دن کے بعد آئے آئے تو اب دیکھیں میری کیا میں مانو کرتے مرغے کو ہم کھائی لیتے ہیں الحمد اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی کھانا اللہ ہیں تو چاہے لیکن کہ ہمیں تو چاہیے کچھ مہمانی چاہیے دیکھو کھائے کبھی آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اللہ کیا یا بعد میں کیا پہلے کرتے ہیں دیکھو یہ اللہ جو ہے نا یہ اللہ کیا ہے روحانی ہونے جسمانی سزا مسلمان بعد میں کھاتا ہے پہلے روحانی غذا کھاتا ہے ہاں جی اللہ جو ہے نا غذا کہتے ہیں بسم اللہ کر کے کھاؤ پہلے روح کو غذا دے لو پھر پیٹ کو غذا دے لو تم پھر پیٹ کی پیٹ نہیں ہے روح بھی ہے دل والے بھی مجھے کہیں تم پورا پیٹ نہیں ہے دل بھی رکھتے ہو تو دل کے لیے کچھ گھر ہے کچھ غذا اپنے دل سے بھی دے لو سمجھ سمجھنا تو اس کے لیے نہیں کہیں کہ جیسے ہم اب آپ کے ہم آئے تو ممکن ہے آپ لوگ ہمیں کچھ کھلائیں یا نہ کھلائیں لیکن ہم کہتے ہیں پہلے ہمیں کچھ روحانی رضا کھلا دو اور وہ کیا ہے اچھا مرغا ہوتا تازہ ہوگا میں کیا نہیں ہوتا سرکار نہیں ملتا اور کوئی اگر وہ نہیں بول سکتا تو پھر کیا ہے گنجا کا گول یہ قلعہ ہے ہاں؟ اور پھر ڈھانچے کا گول جو ویکسین ہے اور پھر کوئی انڈا یا کسی موٹی جو ہے وہ پوچھنے ہے بہرحال یہ سب کچھ تبدیل ہے جتنا انقلاب احمدان ہے سمجھے میں تو تیار ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون میں مناسب کرتا ہے کون نہیں کرتا کیا پیدا الحمد اللہ رب العالمین اب ہمت کر کے لکھا خوب ہمت والے دیکھو کہ یہ نمبر سات والے ساتھ میں آپ نے ہم سکتے ہیں کہ ایسے اوپر چلو بے کچھ بنا ہر کے بعد ختم نہیں کر دینا خوب ہمت کر کے دینا یہ کر لگے کہ کون کون لکھا ہوا